سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ کہتی ہیں کیا ابو حریرہ تم کو تعجب میں نہیں ڈالتے وہ آئے اور میرے حجرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر مجھے سناتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کر رہے تھے جبکہ میں نفلی نماز پڑھ رہی تھی پھر وہ میری نماز پوری ہونے سے پہلے چلے گئے اگر میں ان کو پا لیتی تو میں نے ان کا رد کرنا تھا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح تسلسل کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے حدیث نمبر دو سو اٹھاسی مسند احمد